حضرت سک سے روایت ہے کہ میں حضرت اکریمہ کے پاس ایسے دن جس کے بارے میں شک تھا کہ یہ شعبان کا دن ہے یا رمضان المبارک کا آپ روٹی سبزی اور دودھ تناول فرما رہے تھے مجھے کہنے لگے آؤ کھانا کھاؤ میں نے کہا میرا تو روزہ ہے انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ تجھے ضرور روزہ چھوڑنا پڑے گا میں نے کہا سبحان اللہ دو دفعہ میں نے ایسا کہا جب میں نے دیکھا کہ وہ انشاءاللہ پڑے بغیر قسم کھا رہے ہیں تو میں آگے بڑھا اور عرض کیا لائیے جو آپ کے پاس ہے کھانا یا دلیل انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزے رکھنے بند کرو اگر بادل رکاوٹ بن جائے یا اندھیرا چھا جائے اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن پورے کرو اور رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھو اور رمضان المبارک کو شابان کے دن سے روزہ رکھ کر نہ ملاؤ سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکانوے